بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم طلباء كرام وعلماء كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم كإرشاد هي يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل أفق بنکل الأكلة على قصعتها قریب ہے کہ کافر قومیں ہر طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں جیسے کہ کھانا کھانے والے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں قلنا یا رسول اللہ امن قلت بنا یوم ہم نے کہا کہ اے پیغمبر خدا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فرمایا کہ تم لوگوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہوگی لیکن تم لوگ سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے تنزع بن من قلوب قلوبكم الوہن تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری حیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا قالوا ومل عمل صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الحیاتی زندگی سے محبت اور موت سے نفرت وفی روایت حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال دنیا سے تمہاری محبت اور جنگ سے تمہاری نفرت امام ابو داود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبا تم بالعین و اخب تم ادنا بل وکم الجہاد جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو گے اور گائے کی دم پکڑ لوگے اور کھیتی باڑی میں خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے صلی اللہ علیکم دلن اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم جسے اللہ تم سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ میرے عزیز دوستو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے آج کے مسلمانوں نے عصر حاضر کے مسلمانوں نے دنیا سے محبت موت سے نفرت اور جہاد کو چھوڑ دیا ہے آج کل کے مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں موت سے نفرت کرنے لگے ہیں اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں چنانچہ اس کا جو منطقی نتیجہ حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ان پر کفار کو مسلط کرے گا جو کہ انہیں ذلیل و رسوا کریں گے اور یہ منطقی قانون ہے جو بھی جہاد کو ترک کرے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اتاقلتم الالارض اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو اردی تم بالحیات دنیا من الآخرہ کیا تم لوگ دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو چکے ہو فما متاع الحیات دنیا فی الا قلیل دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اللہ تنفرو اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا قوما قوم اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا ولا اور تم لوگ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے علی کل ان قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آیت میں عذاب علیم کا ذکر ہے اور دونوں حدیثوں میں کفار کے تسلط اور مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا ذکر ہے چنانچہ ان حالات میں اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو دوا اور جو علاج بیان کیا ہے وہ ہے لا ينزعه حتى الى دينكم کہ جب تک تم لوگ اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے اللہ تعالی تم پر سے ذلت اور رسوائی کو نہیں اٹھائے گا اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین کافروں کے ساتھ لڑو اور تمام مشرقین کے خلاف لڑو جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ سب کے ساتھ لڑتے ہیں اور کسی کی تفریق نہیں کرتے اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے وقال اللہ تعالی وقاتلوہم اور ان کفار کے خلاف لڑو حتی حتی لا تکون فتنہ فتنہ یعنی کفر و شرک باقی نہ رہے ویکون الدین کلہو للہ اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے خالص ہو جائے اب جب کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے اور اس ذلت اور رسوائی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی طرف لوٹنے کو فرما رہے ہیں تو یہاں پر ایک طبعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امت انتہائی اختلاف و انتشار کا شکار ہے اور فتنوں کا شکار ہے تو ان حالات میں ہم جہاد کی طرف کیسے لوٹیں تو اس کا جواب بھی اللہ جل جلالہ نے اپنی آیت میں دیا ہے سورت التوبہ کی ساٹھ نمبر آیت میں اللہ جل جلال ہے وہاں کہ جہاں تک ہو سکے کفار کے خلاف تیاری کر رکھو اس لیے کہ مالا یتیم الواجب اللہ دہی واجب جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا وہ چیز بھی واجب ہے چنانچہ جہاد جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ٹریننگ کرنا اور جہادی تربیت کرنا ضروری ہے چنانچہ جہادی تربیت کرنا بھی ضروری ہے میرے دوستو اعداد کے دو معنی ہو سکتے ہیں اعداد کا ایک معنی تو ایمان کی تیاری فکر و عقیدے کی تیاری ہے اور ذہن سازی ہے جس کی دلیل اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے یتلو علیہم یتل ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ یعنی پیغمبروں کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت کے سلسلے میں کیا تھی اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے پہلی ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو تھی وہ یتلو علیہم آیات ہی ہے یعنی وہ قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو کر کے سنایا کرتے تھے وہ یوزکیم اور ان کا